عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے عشق کے رنگ میں نصبی ہاں و مطلبی و عربی و مدنی و قرشی اور کہاں ہم سے گنہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے سندھی ہو کے ہندی کے سختے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات آتی ہے ایک سکھ شاعر سکھ مسلمان نہیں ہوتے انہوں نے کیا لکھا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد بے اجارہ تو نہیں صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ جو مسلمان ہیں بلکہ پوری کائنات میں رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر وہ دل میں بسائیں تو وہ اس کے ثمرات کو پاتے ہیں اور کیا ثمرات ہیں وہ اس شعر میں بیان کیے ہیں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار میں عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار تو عشق کے رنگ برنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ برنگ جاؤ میرے یار کا یہ جو شعر ہے جس میں شاعر نے تخلص استعمال کیا اس میں کہتے ہیں کہ ہم کتنی ہی الفاظ لے آئیں کتنی ہی لمبی لائنز والی نعت بنا لیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا گوئی کا حق ادا نہیں کر سکتے کیوں کہ اے عدیب ابھی یوہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائے مگر حق سنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے یہ جذبات و زبانوں کیونکہ ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے اور قرآن کا ہے اس میں شعار تو عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں کہ رہتے ہیں وہ توصیف و سنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر پار ورنہ وہ سید عالی نصبی ہاں وہی امی لقبی حاشمی و مقلبی و عربی و مدنی و قرشی اور کہاں ہم سے گناہگار عشق کے رنگ